ہاں یہ بھی ایک ہمارا رواج ہے اس میں بھی کھانا پینا صحیح نہیں یا اس میں بھی کھانا پینا صحیح نہیں کچھ کچھ اور لکھ دیں اس میں یا کاغذ کا ایک پیمن لگا کر کے چٹ لگا دیں کہ یہ برتن فلاں صاحب کے یہاں سے آیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد چٹ نکالنے کے بعد میں اس کا استعمال کیا جائے تو یہ ہے بلکہ آپ دیکھیں دنیا بھر اگر آپ گھومیں وہ تو حصول برکت کے لیے ہے جیسے چاندی کے پیالے ہیں اس میں الکرسی لکھی ہوئی ہے وہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس میں پانی بھر کر پیئیں تو برکت ہوگی اس کو بھی الگ سے رکھا جائے کہ صاف ستھرا کر کے اس میں پانی بھر کر پیئیں کوئی دعا ہو یا کوئی تعویذ بنا دیا جاتا ہے جو قرآن آیات پر مشتمل ہے تو اس میں پانی بھر کر پینے کا ایک تصور یہ ہے کہ اس سے برکت ہوگی لیکن اس کو بھی سنبھال کر کے رکھا جائے اور اس طرح جس میں یہ اب ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کا نام ہے کوئی محمد ہوگا احمد ہوگا مرتضی ہوگا مصطفیٰ ہوگا تو ایسے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ایک مشین آتی ہے اس سے برتن پہ لکھ دیتے ہیں جیسے بچے کا عقیقہ ہو تو اس پہ لکھ دیتے ہیں حج پہ گئے اور واپس جب آئے تو بھی برتن پہ لکھ دیتے ہیں تو اس سے بچا جائے اور خصوصاً ایسے آسمائے گرامی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور علیہ السلام کے ہوں تو اس میں کھانا پینا جو ہے وہ درست نہیں ظاہر وہ دھلے گا بھی پھر پانی جو ہے وہ گندگی میں جائے گا بے شمار اس سے مسائل پیدا ہوں گے